سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر نوحہ کیا گیا تو اس کو نوحے کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا حدیث تین ہزار پینسٹھ مسند احمد